لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے